السلام علیکم وائس اوکے معذر ذرا اس میں تھوڑا سا لیٹ تو نہیں ذرا جی سبق آپ لوگوں کے ذمہ کل کوئی کام لگایا تھا کل کوئی کام لگایا تھا آپ کے ذمے سبق تو تھا سبق کے بعد میں نے کچھ اور بھی کام بھی لگایا تھا کون کون سا تفلنا اچھا نمبر دو سے تھا لیف النا لطف النا لیف اللہ کون کون اچھا یہ تو ہو گیا لیف النا کون سا ہے اور کیسے بنایا گیا اچھا چل نمبر تین تف النا یفعلان یا اف سے لام تاکید بانون تاکید سکیلا و خفیفہ بناؤ تف النا سے تف النا سے بانون سکیلا و خفیفہ بنائے تف النا تف النا سے کیسے بنے گا بارواں تفعلنا نون سکیلا کیسے بنے گا ہاں تو کیا آئے گا تفل ناندی تفل نانی اچھا خفیفہ بنائیں اسے خفیفہ بنائیں ہاں جی لطف النان ہو جائے گا نا لطف النان لطف النان لام بھی شروع میں لگانا ہے نا خفیفہ بنائیں خفیفہ نے اسے خفیفہ تفلنا تفنا سے خفیفہ بنائیں جلدی کریں کیوں نہیں ہوگا خفیفہ یہ کس نے کہہ دیا ہے خفیفہ نہیں ہوگا خفیفہ کیوں نہیں بنے گا جلدی کریں بنائیں خفیفہ اس لیے نہیں بنے گا کہ نون شکیلا سے پہلے کیا آ رہا ہے الف جو آ رہا ہے جب الف آ رہا ہے تو پھر کیا ہوگا خفیفہ نہیں بنے گا پھر سیدھی سی بات ہے بھائی اس سے خفیفہ نہیں آ سکتا کیوں نہیں آ سکتا نون شکیلا سے پہلے الف آ رہا ہے اور ہم نے قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ نون شکیلا سے پہلے جہاں پہ الف آتا تھا ان کا خفیفہ نہیں بنتا اس لیے اس کا بھی نہیں بنے گا ہوگی بات تفلونا تفلونا لام تاکید سکیلا اور خفیفہ بنائے علنا لطف علنا خفیفہ کیسے ہوگا خفیفہ کیسے ہوگا لطف فالون ٹھیک ہے نا لطف فالون خفیفہ آ جائے گا یا فلان یا فلان یا فلان سکیلا بنائیں یا فلان ہے فلان سے خفیفہ بنائیں لیا فلان لیا فلان فلو سے کیا ہوگا اچھا یا فلان سے خفیفہ بھی بنائیں یا فلان سے خفیفہ بنائیں خفیفہ بنائیں اسے یا فلان سے خفیفہ کیا ہوگا نہیں ہوگا خفیفہ نہیں بنے کیوں وہی والی بات نون شکیلت سے پہلے کیا آ رہا ہے نون سکیلت سے پہلے ہاں، الف آ رہا ہے خفیفہ بھی نہیں بنے گا اف علو سے کیا بنے گا النا شکیلا کیسے آئے گا لف ال خفیفہ بنائے سات سیکھے کون سے ہیں جن سے نون رابی گرایا جاتا ہے وہ سات سیگے کون سے ہیں جن سے نون رابی گرایا جاتا ہے سات سیگے کون سے ہیں جن سے نون رابی گرتا ہے چار تسمیا والے ہو گئے دو جمع مذکر والے ہو گئے ایک واحد مونس حاضر والا ہو گیا ٹھیک ہے نا دو جمع مذکر والے ہو گئے اور ایک کیا آ گیا واحد مونس والا آ گیا تو اس لیے یہ سات سیگے نون رابی والے ہیں علیف فاصل کسے کہتے ہیں علیف فاصل الف فاصل کسے کہتے ہیں الف فاصل کسے کہتے ہیں ہاں، نان والے جو آتے ہیں نان نان دو سیگے کون سے تھے نان روٹی دو سیگے کون سے آگے نان روٹی والے جو تھے وہ کون سے آگے جمع مونس مونس غائب اور جمع مونس حاضر کے اندر جو نونوں کے درمیان میں الف لایا جاتا ہے فاصل مطلب تو روکنا یج تانی کا مطلب ہوتا ہے روکنا ٹھیک ہے تو نان ہاں، اچھا، روکنا نہیں پرہیز کرنا ہوتا ہے روکنا تو منع یم نہ ہوتا ہے یج تعلیم کا مطلب کیا پرہیز کرنا اجتناب کرنا روکیں گے نہیں روکیں گے نہیں میں غلط بول رہا ہوں آپ لوگ بھی روکیں وہ کر رہے ہیں یش کا مطلب پرہیز کرنا منع یمنا کا مطلب روکنا ہوتا ہے میں تو آپ کی آسانی کے لیے وہ کر دیتا ہوں تاکہ اب تو اتنے ہم کر چکے ہیں بار بار یش منع منا ترک کا یت رکو آپ کو خود پتا چاہیے ان کا آئیے نان نے ضرور ضرور پرہیز کریں گی وہ تمام عورتیں ضرور ضرور پرہیز کریں گی وہ تمام عورتیں لتا لمنا لتا لمنا علی میاں علم کو مطلب جاننا ہوتا ہے لتا لمنا لتا لمنا لتا لمنا ٹھیک ہے یہ کون سیگا کون سا ہوگا وہ سب مرد ہوں گا یا کیا ہوگا وہ سب مرد کیوں ہوں گے وہ سب مرد کیوں ہوں گے تالا منا کا مطلب وہ سب مرد کیوں ہوگا تم سب مرد ہوگا تا آئی ہوئی تا آئی ہوئی ہے حاضر کے لیے مذکر کے لیے حاضر کے لیے استعمال ہوتی ہے مذکر کے اندر ضرور ضرور جان جانو گے جانو گے تم سب مرد ضرور ضرور جانو گے تم سب لنس ماننا لنس ماننا سمے اس کو مطلب سننا لنس ماننا لنس ماننا سننا ہوتا ہے نا سمے یشم ہاں ضرور لنس ماننا ضرور ضرور سنیں گے ہم سب مرد یا سب عورتیں ہم سب مرد ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں ٹھیک ہے نا لطت لطت تک لتا تک یتر کو چھوڑنا ہوتا ہے لطت رکننا کو اردو میں ترجمہ کرو لطت تکن لطت رکننا لطت رکننا ضرور ضرور چھوڑو گے روکو گے نہیں یت رکو کا مطلب چھوڑنا ہوتا ہے چھوڑنا ترک کرنا ترک کرنا کیا ہوتا مطلب چھوڑنا ضرور ضرور چھوڑو گے تم سب مت ٹھیک ہے نا مطلب ضرور ضرور چھوڑو گے تم تمام مرد تم سب مرد وغیرہ یہ سارا آئے گا ہوگی بات آگے چلیے ذیل کے اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کرو یہ اپنے پاس لکھتے جائیں یہ میں نے کل آپ سے وہ کروانا ہے ہم ضرور ضرور لکھیں گے کتبہ یکتبو ہوتا ہے لکھنا ٹھیک ہے نا یک تبو سے کچھ بنے گا لکھنا یک تبو سے کچھ بنے گا وہ دو مرض ضرور ضرور روکیں گے ٹھیک ہے روکنا منا آ یم ناؤ منا یم ناؤ ہوگا یم ناؤ سے کچھ بنے گا یم نو سے تم سب عورتیں ضرور ضرور پرہیز کرو گی پرہیز کرنا یج تانی بو یج تانیبو سے کچھ بنے گا یج تانی بو سے وہ سب مرد ضرور ضرور جائیں گے ٹھیک ہے زہابہ یس ابو یس ہبو سے کچھ بنے گا جانا کیا ہوتا ہے یس ابو جانا یس ہبو یا زال اور ہا اور با یس ہب جانا پڑھ چکے ہیں زہاب یس ہبو پیچھے بھی تم دو عورتیں ضرور ضرور سنو گی یہ سمیہ یس ماؤ سے کچھ ہوگا یس ماؤ سے وہ ایک اور ضرور چھوڑی جائے گی چھوڑی تارا کا یت یت سے کچھ ہوگا تارا یت یتر سے مجھول ہوگا معروف ہوگا جو بھی ہوگا وہ آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے تم وہ ایک اور ضرور ضرور چھوڑی جائے گی ٹھیک ہے نا چھوڑی جانا چھوڑنا تارا کا یت کوئی ہوگا اس سے معروف مجھول جو بھی ہو آپ بتائیں گے سن سنو سننا سمے یسما ہو سے پھر جانا یا سب یہ کل آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس ان کے ترجمے کر کے مجھے بتانے ہیں کل سے آج آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور یہ مجھے بتانا ہے کل میں آپ سے پوچھوں گا اور کل پھر ہم انشاءاللہ آگے امر کی گردان بھی شروع کریں گے لیکن یہ آپ نے آج کرنا ہے اس کی پریکٹس کر لیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے ابھی بات بس اتنا ہی ہے کام لاسٹ کا تو آپ تو پتا ہونا چاہیے وہ پیسہ جاننا کیا ہوتا ہے جیسا وہ سننا یسماؤ اس سے کچھ کریں گے میں تو بتا دیا آپ کو ٹھیک ہے جی بس آج اتنا ہی باقی پھر ان شاء اللہ کل مائک پہ یہ السلام علیکم